Thank you for calling the live teleconference for Center of Peace and Spirituality USA. Molana Wahiduddin Khan is our speaker in today's conference. Thank you. شروع کیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی الکریم میں یہ چاہتا ہوں کہ جب لوگ انٹر کریں کانفرنس کال میں اپنا نام اعلان کریں یا اعلان کے ساتھ شامل ہوں نام بتائیں تو پھر جو ہے کسی اور شخص کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور مجھے بھی اعلان کرنا نہیں پڑے گا تو معلوم ہوگا کہ کون آیا ہے اب اس وقت جو ہے سات اشخاص موجود ہیں میرے علاوہ سسٹر گلزیبہ وخار عالم doctor Anees sister Nasira sister Uzma اور سسٹر کوثر اور طارق بدر صاحب تو جی ہمارے ساتھ جی السلام علیکم ہمارے ساتھ بردر مسعود ہیں سسٹر نسرین ہیں بردر طارق ہے اور سسٹر یاسمین ہے ایک ہی گھر میں ہم لوگ یہ طارق صاحب کون ہے جی یہ بردر طارق چودھری ہے یہ یہ بھی ہمارے کسی گروپ کے ہی ہیں تو آج یہ فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ان کو میں نے دی تھی ایج آف پیس دی تھی اچھا جی۔, جی تو ماشاء اللہ انٹروڈکشن صرف جو ہے میں اپنا نام بتاؤں گا خواجہ کلیم الدین ہے یہ یہ group centre for peace and spirituality U S A کو مینیج کرتے ہیں ہم سب ملا مل کر کے ہم مولانا کا لٹریچر یوز کر کے اپنی پازیٹیو پرسنالٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں وائی وی یوز only Maulana Wahiduddin Khan's literature here only one has to be in one's life other one should be devoting whole life to understand what is truth or be guided you know on one's own uh, effort if there is no time for that then you search for the people who have already worked on this تو ہم نے مولانا وحید الدین خان کو جو ہے کہ لٹریچر کو بہت یوزفل پایا ہے اور وہ قرآن کو اور اس کے میسیج کو پھیلانے کے لیے کافی انسپائر کرتے ہیں تو اس لیے یہ centre for peace and spirituality establish کیا گیا اور ان کے پازیٹیو میسیج کو ہم پروموٹ کرتے ہیں جی اور آج کا ایجنڈا ہے کہ سب سے پہلے ہم گزشتہ میٹنگ کی تھوڑی سی بات کی جائے گزشتہ میٹنگ میں مولانا یعنی پہلی میٹنگ تھی مولانا کی ٹرپ کے بعد یہاں پر اس اور اس پہلی میٹنگ میں ہم نے مولانا سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے تو انہوں نے کچھ پوائنٹس دیے تھے اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کریٹو تھنکر بنے اور سسٹر کوسر نے بڑا اچھا اس کا سمری کی تھی انہوں نے سسٹر کوسر اور طارق علی صاحب دونوں نے اور یہ بتایا تھا کہ جو ہے کریٹو تھنکر بنے اور دعویٰ کا کام کریں اور قرآن کو اپلائیڈ وے میں اس کو اپنائیں یعنی اپلائیڈ وے اپلائیڈ میننگ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس کو مانے آج کے حساب سے ڈسکور کریں اور اس کو اپنی لائف میں اپنائیں اور اور ہم ایوری ڈے ہمارے ذہن کو deconditioning deconditioning deconditioning کیونکہ ایوری ہر آدمی مسٹر مسٹر ڈی کنڈیشننگ اور مس کنڈیشننگ ہوتے ہیں اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے مائنڈ کو ڈی کنڈیشن کر کے پھر اس کو ری کنڈیشن کریں کافی گہری سوچ کے بعد اور آج کی ایجنڈے کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے یعنی ڈاکٹر وقار عالم صاحب نے ڈاکٹر وقار عالم صاحب اب آپ آپ بتائیے یہ جو نے پوائنٹس رکھے C P S global radio اور الرسالہ ٹی وی اور سی پی ایس ٹی وی کے تعلق سے آپ نے کہا تھا اس کو اس کو کیسے ہم عمل میں لائیں گے جی، وعلیکم السلام شروع میں ویب سائٹ بننا شروع ہوئی تھی تو اس وقت ذہن میں یہ تھا کہ مولانا کے جو ویڈیوز ہیں جی اور آڈیوز کو کسی ایک جگہ جمع کر لیا جائے تاکہ اس سے ہم جبھی لوگوں میں ڈسٹریبیوشن میں ہمیں آسانی ہو اور لوگوں کو سننے میں آسانی ہو تو مولانا کا آڈیو اور ویڈیو کلیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تعداد میں میرا خیال تیرہ سو کے قریب یعنی بارہ سو تیرہ سو تصویریں ہوں گی کہ جو موجود ہیں آڈیو ویڈیو فزیکل میں تو اس کو ایک جگہ لانے کے لیے کئی ذرائع موجود تھے مثلاً یوٹیوب کے اوپر چینل بنا لیا جائے ایسا کہ جس میں مولانا کی تصویروں کو اپلوڈ کر دیا جائے اور یو اسٹریم جس کا یوز کرتے ہیں اس کو استعمال کیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹ ایک ایسا چھوٹا سا ٹی وی اسٹیشن بناتے ہیں کہ جس میں صرف مولانا کی اردو اور انگلش کی جتنی تفریح ہے اس کو جمع کر دیں تو یہ کوئی ایک ڈیڑھ سال پہلے شروع کیا تھا میں نے اور اس کو پھر ہم نے انٹیگریٹ کر لیا تھا اپنی ویب سائٹ کے ساتھ تو سب اگر آپ دیکھیں گے ویب سائٹ پہ دو بلو آئیکانس والی ہیں اس میں الرسالہ ٹی وی ہے اور T P S C S T V ہے T P S C S میں انگلش کی تقریریں ہیں اور الرسالہ میں اردو کی ہیں لیکن اس کو اپڈیٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا وقتاً فوقتاً جب موقع ملا میں نے ایڈیشن تو کیا ہے ہے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں اس میں کچھ کچھ نہ ٹیکنیکل وجوہات بھی رہی جو لوگ ٹی وی اسٹیشن کو ہوسٹ کرتے ہیں اور ان کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہیں کہ ہم اتنا کرنے دیں گے اور اتنا نہیں کرنے دیں گے اس کے بعد اس کی سرٹن چیزیں فری ہوتی ہیں کر تو جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت کچھ بیسک چیزیں ملی تھیں لیکن اس کو پروفیشنلی ہم نہیں کر پائے تھے کہ اسٹیشن جو ہے وہ خود بغیر اشتہار کے یا دوسری چیزوں کے جو ہے اس میں ایڈیشن ہوتا ہے اس کو علیحدہ ہٹاتے پیورلی اس کو مولانا کی تقریروں کا ہی ایک ایسا اسٹیشن رکھا جائے کہ جو ویب سائٹ سے متعلق ساری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہو اور اس کے اس آئیکن کو یا اس کے لنک کو ہم دوسرے لوگوں کو بھی بھیج سکیں تو اس میں میں نے کریم صاحب کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ ایکسپینسز نہیں ہیں بعض اوقات جن چیزوں کا لائف ٹائم پیمنٹ تھا وہ تو میں نے کر دیا تھا اس کے بعد صرف کچھ چیزیں منتھلی اس کی پے کرنا ہوتی ہیں تو اس میں میرا اپنا خیال تھا کہ almost like forty fifty dollar per month کا اس کا وہ تھا ایکسپینس تھا between fifty and hundred dollar بنتے ہیں وہ جس کے اندر تھے اس کو پروفیشنلی چل سکے اس کے اوپر اور ہم اسے مینٹین کر سکیں اور ہمیں میکسیمم جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ اپلوڈ کر سکیں تو یہ تو پہلا پہلی چیز تھی کہ جو ڈیڑھ ایک سال ہو گیا اس کو شروع کیا ہوئے لیکن ریسنٹلی مولانا کے دورے پہ یہ بات کی تھی کہ مولانا کی تمام تقاریر جو ہیں ان کو ان کے آرکائب کو پراپرلی مینج کیے گئے تو اس میں پھر میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ ہم کیوں نہ ویب کے ہم انڈیپینڈنٹ ریڈیو اسٹیشن ظاہر ابھی وی کی ناٹ افورڈ اٹ اس کا تو منیمم ایکسپینسز ہی ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ڈالر پر منتھ ہوتے ہیں تو جو ویب سائٹ کے ذریعے جو ویب لینتھ ہمیں ملتی ہے وہ اس کے اوپر ہم اپنی چیزوں کو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں تو میں نے ریسنٹلی انگلینڈ میں کمپنی ہے اس کے ویب ویب اسٹریم کے نام سے تو ان سے وہاں پہ میں نے اسٹیبلش کیا تھا اس کو ٹرائل بیسس کے اوپر تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اس میں کنٹینیوسلی مولانا کی تقریریں ٹاپک وائز چل سکتی ہیں جو سارا دن چلیں گی اور جو اس میں دوسرا جو اس کا اسٹیپ یہ تھا کہ جو مولانا کی نیچے کی جو لیٹسٹ تقریر ہوگی وہ آپ کے اوپر رہے اور اس کو ہر دوسرے گھنٹے یا تیسرے گھنٹے میں ریپیٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی جو گوگل اسٹور ہے اس کے اندر اپلیکیشن کو بنا کے اپلوڈ کرنا تھا تو وہ بھی بنی ہوئی ہے تقریباً اس کے اپلیکیشن کی تاکہ اسمارٹ فون یوز کرنے والے سب لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور جس وقت بھی وہ چاہیں اس براڈ کاسٹ کو سن سکتے ہیں اپنے فون کے اوپر تو اس میں بھی جو ایکسپرٹس تھے وہ بھی almost like hundred dollar per month کرنے سے کچھ تو گوگل والے اپنے اپلیکیشن کو رکھنے کے لیے فی اپنے اسٹور پہ رکھنے کے لیے فیس لیتے ہیں اور کچھ اس کی رجسٹریشن کے منتھلی فیس فیس ہے کہ جو وہ ہمیں اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں اور اسے مینٹین رکھتے ہیں تو میں نے کل انسان سے کہا تھا کہ ان دو چیزوں کی دنیا میں ضرورت ہے کہ تقریباً یعنی کوئی دو افراد اگر اسپانسر کر دیں اس کو کو ہنڈریڈ ہنڈریڈ ڈالرس تو ہم ہو کے اس کو لانچ کر سکیں گے اور پروجیکٹ وائز میرا خیال ہے کہ مولانا جب آئے تھے تو ان کا اسٹاف بھی اس پہ ایگری تھا کس طرح کیا جائے اور میں نے اس کو ایکسپیریمنٹل بیسس کر کے دیکھا مجھے پسند بھی آیا وہ وقت اس کا ایک لنک ہماری اپنی ویب سائٹ کے اوپر سی ایس گلوبل ریڈیو کے نام سے موجود ہے لیکن وہ چونکہ بیسک سروس ہے اس لیے آپ آپ کو صرف ایک سلائڈ ملے گی جس پہ اگر کلک کریں گے تو مولانا کی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی لیکن اس میں طریقہ وہی رہے گا کہ مجھے ہر وقت اس پہ پڑے گا اور ان کی جو لیٹسٹ تقریر ہے اس کو اپلوڈ کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو یہ آسانی ہو یہ مطلب لیٹسٹ تقریر جو ہے وہ دن میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو موضوعاتی تقاریر ہیں جس میں ایک ایک موضوع پہ مولانا کی چار یا پانچ سیٹ موجود ہیں تقریروں کے ان کو اس سیٹ کے لحاظ سے اس پہ اپلوڈ کیے گئے جو تھے وہ اپنی ابتدائی شکل میں تو موجود ہے لیکن اس کو اب تھوڑا سا مشکل پہ کوشش کریں گے کہ اسے پروفیشنلی ڈیولپ کر کے اس کی اپلیکیشن ڈیولپ کر کے گوگل کے جو اسٹور ہے اس پہ بھی اپلوڈ کر دی جائے تاکہ ہم لوگ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکیں تو اب یہ C P S U S A T V اور الرسالہ ٹی وی یہ دونوں جس اس پر جو ابھی تقاریر پلے کر رہے ہیں ہاں یہ دو آئیکانس تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں اس سائٹ پر تو اس کو کلک کرنے سے وہ T V C P S S U A English ہاں، تقاریر چلیں گے اور الرسالہ ٹی وی جی ہاں۔ اردو چلیں گے تو جی۔ اس میں اگر آپ وہ جو سینٹر میں دیکھیں جگہ ریڈیو لکھا ہوا جو آپ کر دیں گے تقریریں اپلوڈ کر سکتے ہیں اور یعنی ورائٹی بھی رہے گی اور جس وقت آپ سنیں گے ڈیلی ان کی جو جو بھی لیٹسٹ اس وقت کی ہوگی وہ پورے ہفتے اس میں چلائی جائے گی اور جو جو پرانا آرکائیو ہے اس میں سے نکال کے اس کے اندر آپ لوگ کو چیزیں بھی کرتے ہیں یہ جو قرآن کا ٹرانسلیشن ہم نے جو ریکارڈ کروایا ہے وہ جی۔ اس پر گلوبل ریڈیو پہ چلا سکتے ہیں جی اس کو چلا سکتے ہیں اس کی کو بریک اپ کرنا پڑے گا اور اگر چاہیں تو آپ پورا ایک جو ہے نا کافی دیر تک چل ہمارے لیے تو جو کوئی اس کو کلک کرے گا درمیان میں فرض کیجیے میں اس وقت اب وہ چل رہا ہے میں اس کو کلک کروں تو اگر قرآن چل رہی ہے تو وہ شروع سے بگننگ سے ہوگی وہ درمیان نہیں یہ شروع سے نہیں ہوگی جہاں سے اس کو وہ پک کرے گا وہیں سے جتنی چل چکی ہوگی اس کے بعد جس وقت بھی وہ کلک کرے گا جتنی چل چکی ہوگی وہ گزر چکی ہوگی تو اس کو اس کی ایک اس کی ایک صورت ہے کہ جب آپ جیسے قرآن کو اگر آپ اپلوڈ کریں تو آپ ٹائم دے سکتے ہیں کہ اس وقت قرآن کی تفسیر جو ہے وہ شروع ہوگی تو لوگ پیپل کین گو دیکھیے ریڈیو اسٹیشن آپ کی مرضی سے نہیں بلکہ وہ اپنی اسکیجول پہ چلتا ہے تو اسی کو ذہن میں رکھتے رکھتے ہوئے آپ یہ ہم لوگوں کو انفارم کر سکتے ہیں کہ ہم نے یا اپنی ویب سائٹ کے اوپر اسکیجول دے سکتے ہیں ہم کہ اس وقت آپ کو انگلش کا قرآن ملے گا اس وقت اردو کا قرآن ملے گا اس وقت لیٹسٹ تقریر ملے گی اس وقت آپ کو تقریروں کے جو اپلیکشن جو گوگل اسٹور کے لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے وہاں سے میں بھی اس وقت مجھے نہیں پتا لیکن میں بھی اس کے ذریعے بھی اور اس کا آپشن اور یہ ٹی وی کا کیا طریقہ ہے وہ شروع سے ہوں گے یا وہ بھی وہ رینڈم ویسے تو سلیکٹ کرتا ہے لیکن ابھی تک اس کو میں نے چونکہ رینڈملی اپلوڈ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ٹاپک وائز ہیں اگر اس کو آپ اپلوڈ کر دیں یا ارینج کر دیں اس کے اوپر then it will play like that اچھا تو اس کی پبلسٹی جو ہے وہ کس طرح ہوگی لوگوں تک کیسے پہنچے گی بھئی یہ ہو رہا ہے چل رہا ہے دو دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ جو ہمارے ممبرس ہیں ان کو ای میل کے ذریعے ہاں۔ اور جو بلک ای میل انڈیا سے جاتی ہے اس کے ذریعے لوگوں کو پبلسائز کیا جائے دوسرا اس کو فیس بک اور گوگل پہ جو جو ایڈ ہے ہاں۔ تو ان کے ذریعے ہم اگر ایک مہینے سے لے کے دو مہینے تک ان کو ان کو پبلسائز کر دیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ خاصے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے گی ہمارے پاس تقریباً چار ویب سائٹس ہیں اس وقت جن پہ ہم ایڈ دے سکتے ہیں اور جو کہ مستقبل یوز ہوتی ہیں یعنی وہ ویب سائٹ القرآن مشن ہے سٹیز گلوبل ہے اور رسالہ ہے ان کے اوپر بھی ہم ایڈ دے سکتے ہیں جی۔ لیکن اس کو فیس بک کے اوپر ایڈ دینے سے زیادہ ملے گی جی تو اس کا یہ تینوں کا کل خرچہ ایکسپینسز کتنے آئیں گے میرا جو میں نے اسٹیمیٹ کیا وہ less than one hundred dollar کے کے کے کے ریڈیو اور اسی طرح نیشنل ون ہنڈریڈ ہیں ہیں وہ دونوں ان کو کو میں نے اکاؤنٹ کیا میکسیمم جی تو میں مطلب جتنا اب تک تھا اس کو کوئی اس طرح تھا کہ چلاؤں لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں تو, تو وہ بھی کہہ رہے ثواب ادارے میں فرمائیں اور اگر اسپانسر کر دیں چیزوں کو تو زیادہ اچھا جی اب اس کے تعلق سے آپ حضرات اپنا اپنے خیالات ظاہر کریں اس کا کتنا مطلب جو ہے یوٹیلیٹی ہے کتنا میسیج جو ہے لوگوں تک پہنچے گا آپ اپنے خیالات بتائیں اپنے تھاٹس شیئر کریں جی تو بہت اچھا خیال ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ سے بات کر لوں گی دوسرا یہ چاہ رہی تھی کہ یہاں سے بیٹھ کے نا کچھ لوگوں کو نہیں کیا تھا پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے ہمارے لوگ ہیں اور میں یہ چاہ میں اسی طرح سے یہ چاہ رہی تھی کہ نا کیونکہ ہمارا فارم بھی جیسے کریکولم لوگ کو پہنچانا اور لوگوں کی ٹریننگ کرنا تو میں اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں ریڈیو کے بارے میں بتائیں اور بتاتے تو میں ریچ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی اور پھر مہینے میں ایک یا دو دفعہ اور پھر میں سوچوں گی کہ اس طرح سے ٹریننگ سیشن یہاں سے میں شروع ان شاء اللہ ویکینڈ کا اور جیسے کے میں ہمارے ایک ٹیچرس کا ایک گروپ ہے اور اس کے ساتھ میں نے انیشیلی پروگرام بنایا تھا کہ کچھ ٹریننگ کا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے بڑا اچھا ہوگا کہ پہلے ایک انٹروڈکشن کرا دیا جائے اور پھر اس کے بعد ان کو کچھ کتابیں وغیرہ دی جائیں کتابوں کا یہ ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے میں ان کو آڈیو کی طرف لے کے کے جاؤں کیونکہ آڈیو لیے یہ جو جو انٹرنیٹ کا جو ریڈیو ہے یہ اویلیبل ہوگا کہ ان کو کتابیں دی جائیں وہاں پر کتابوں کا یہ پرابلم ہے کہ انٹرنیٹ کی جو جو سلو ہوتا ہے انٹرنیٹ کافی سلو ہوتا ہے تو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتی ہیں جیسے آپ کے پیچھے میں دیکھتے ہیں پشاور میں دیکھتے ہیں یا ادھر دیشوں میں پنجاب کے کچھ علاقوں میں نا ان میں انٹرنیٹ کی اسپیڈ بہت زیادہ سلو ہے بہت سارے لوگوں کے پاس کمپیوٹرس بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس ایسے سیل فون فون ہیں یا اسمارٹ ٹائپ کے کے تو تو اس اس میں وہ یہی ہوگا کہ انٹرنیٹ کے ریڈیو کے ذریعے سے وہ سن لیں لیکن جو کتابیں پڑھنے کا ہے نا اگر فزیکل کتابیں ان کو لکھ دی جائیں یا رسالہ ان کو پہنچا دیا جائے وہ لوگ اس سے سبسکرائب کریں اور اس طرح سے وہاں پہ ان کو پہنچ جائے یہ پھر میں تاریخ بدر بھائی سے میں بات کروں گی کہ اگر کسی طرح سے ان کو مل جائے وہاں پر ان کی سبسکرپشن ہو جائے تو اچھا، جی, جی۔ بس جی، میں نے آپ سے کس طریقے سے کیا جائے تو مجھے آئیڈیا تو ہے لیکن لیکن آپ کی ان کو ملے تو بہت اچھی بات ہے اس میں میرے ذہن میں چونکہ آپ کا اپ کمنگ ٹور پاکستان کا جو تھا وہ ذہن میں تھا میرے اور جو آپ جس ٹائپ کا آپ کا گروپ ہے یہاں پہ اور پاکستان میں تو تھوڑا سا کنفیوژن میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیا ہم انہیں انگلش کی بکس دیں گے یا اردو کی بکس بکس دیں گے تو اگر انگلش کی میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یقیناً جو آپ کا گروپ ہے وہ سب کے سب لٹریٹ ہیں اور انگلش پڑھنے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو میرے پاس اس وقت کراچی میں آپ کے لیے اسٹاک موجود ہے انگلش کی بکس کا اس اس کے کے بارے میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کے جانے سے پہلے یہاں یہاں سے نکلنے سے پہلے اگر آپ مجھے ایڈریس دے دیں ان لوگوں کے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ کتابیں ہم ان لوگوں تک پہنچا دیں گے جو دوسرا جو ریڈیو اسٹیشن ہے یا جو ٹی وی اسٹیشن ہے اس سے جو سننا ہے وہ تو ضرور سنیں لیکن فزیکل بک اگر کی اپنی ایک ضرورت ہے وہاں کے انٹرنیٹ کی اسپیڈ اور انٹرنیٹ کی خراب سروس کی وجہ سے تو اس میں مجھے میرے تو ذہن میں یہ تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے کسی اور بات کروں چلو آپ نے یاد دلا دیا that you can do before even you reach to Pakistan مطلب جی، ہم اسے جب جی۔ جی۔ اچھا، آپ جائیں تو پھر کاری اللہ بھائی کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو بھی آپ کے پروگرام بنے تو آپ کم از کم وہ لوگ جن کو ہوں وہ کسی نہ کسی حد تک I'm mentally prepared. ایک اور صورت ہو سکتی ہے انٹرنیٹ کے علاوہ اگر انٹرنیٹ کا پرابلم ہے تو پی ڈی ایف جو ہیں سی ڈیز میں جیسے ایک دفعہ آپ نے بنایا تھا وقار عالم صاحب کہ پی ڈی ایف جو ہیں وہ سی ڈی پہ برن کر کے دیے جا سکتے ہیں یعنی ایک ایک سی ڈی بھی تو تقریباً بہت ساری کتابیں آ جاتی ہیں اور اسی طرح دیں تو وہ سیری جو ہے لیپ ٹاپ یا ٹاپ پہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ایک صورت یہ ہے دوسری کتابوں کی ہے تیسری جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یہ global T V C P S S A اور انٹرنیٹ کے ذریعے پی ڈی ایف اپلوڈڈ ہیں وہ بھی تو یہ سب ذرائع جو ہے وہ مہیا کی جا کیے جا سکتے ہیں بھائی بھائی کا کا لے لیں پھر میں بات کرتا ہوں جی جو میں یہ کہتا ہوں جو آڈینس ہے کیا وہ ہم پرانے لیڈر ہیں یا نئے لیڈر اگر ہم پرانے لیڈر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ تو جو ہے وہاں سے جس طرح سے بھی ہمیں پہچان کرنا ہوتا ہے ہم لیکچر جو بھی ٹاپکس میں چاہیے تو اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا نئے یوزر کے لیے ہے یا پبلسٹی کے حوالے سے اگر پبلسٹی کے حوالے سے ہے تو پھر ہمارا اس جو چیلنج ہے وہ ریڈیو کم ہوگا یہ ہوگا کہ یہ ریچ آؤٹ جو لوگوں کو کرنا تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ لیکچر یہاں سے اویلیبل ہے تو میرا خیال ہے کہ جو سی پی ایس گلوبل کی سائٹ ہے اس کے اوپر اچھا آج ٹائم ہے ہر طرح کے لیکچر آڈیو ویڈیو اویلیبل ہے سیکنڈ کوشچن ہے یہ تھا کہ جو سب سے امپورٹینٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر مولانا کے اویلیبل نہیں ہے اور اس کی مجھے وجہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں ہے چند لیکچرز اویلیبل ہے جو ہمارے ہزار بارہ سو لیکچرز ہیں وہ سارے یوٹیوب کے اوپر امیڈیٹلی جمپ کر دینے چاہیے تو آئی نو اویلیبل نہیں اور ایک اور سائٹ ہے جو پاکستان پاپولر ہے ہاں آواز نہیں رہا کہ جو اس کو لیکچر سننے کے حوالے سے نا ریڈیو کیونکہ اس اس میں میں کا ایک ڈفرینس ہے کیا سیکوینس ہوگا وہ فیوچر کے لیے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں جو ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے فرسٹ پرائرٹی ہے کہ یوٹیوب پہ مولانا کے ایک ہزار کے قریب لیکچر ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں پاکستان میں ویب سائٹ ہے کیونکہ یہاں یوٹیوب نہیں چلتا اس کا نام ہے ڈیلی موشن اس کے اندر مولانا کے لیکچر اپلوڈ ہو گئے اور باقی ویب سائٹ سے اویلیبل ہے سب لیکچر اچھا اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا جو radio C C F global radio کا جو پروگرام تھا وہ تو عام لوگوں تک یہ پہنچانے کے لیے اس میں خصوصیت نہیں ہے کہ اس لیے کہ ہم میں سے تو سی لوگ ہیں اور سب چیزوں کو سن چکے ہیں لیکن ہم دوسروں کو جب اپروچ کرتے ہیں تو ان کو بتانے کے لیے ایک اور جو ڈو کیا فرق کیا ہوگا ریڈیو میں اور اس میں کیا فرق یہ انٹرنیٹ ریڈیل ہے یعنی آپ انٹرنیٹ لاگ ان ہوں گے اس کو پلے کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو بھی اس وقت سیکوینس میں اسپیچ ہوگی وہ آن ہو جائے گی ایسی ہے نا جی۔ جی۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم سی پی ایس گلوبل پہ جائیں جو لیکچر ہمیں سننا ہے اس کو ہم سرچ کریں وہ آپ کے لیے اہم جو نیا آدمی ہے اس کو بھی جو نئے آدمی کو ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی یہی بتا سکتے ہیں کہ سی پی ایس گلوبل پہ یہ سب اپلوڈڈ ہے آپ جس کو چاہیں سنیں آپ مجھے ایک ضرورت نظر آتی تھی وہ اس میں ایک پرابلم سے یہ نظر آتا ہے کہ پھر گلوبل میں ایک آپشن نہیں ہے کہ مثلاً اگر آج میں معرفت کے اوپر لیکچر سننا چاہتا ہوں تو وہ سارے لسٹ آ جائیں یا میں سیاست کے بات کرنا چاہ رہا ہوں یا پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی لیکچر سننا چاہ رہا ہوں تو وہ لکھ ڈاؤن ہو جائے وہ شاید ویب سائٹ میں امپروو کیا جا سکتا ہے جی اور دوسرا یہ تھا کہ جو واٹس ایپ کا بھی ہم نے سسٹم شروع کیا تھا اس میں جو آڈیو ویڈیو لیکچر ابھی آ رہے میں سمجھتا ہوں وہ تو بہت ہی زیادہ پریکٹیکل ہے کبھی بھی آپ اس کو گاڑی میں بیٹھے واٹس ایپ آن کریں لیکچر سننا شروع کر دیں اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال سننا چاہتا ہوں جو دونوں نے پیش کیا طارق بدر صاحب نے ڈاکٹر عالم صاحب نے تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کیسے اس کو یعنی ریڈیو ٹی وی کے ذریعے وہ کیا جائے یا ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے اس کے تھرو جو ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ اویلیبل ہے آپ اس سے سن سکتے ہیں اور بھی لوگ شیئر کریں اپنے تھاٹس تو اس کو اگلے ٹائم کے لیے ملتوی کیا جائے کہ اس پہ کیا ڈیسیشن لیا جائے ٹھیک ہے تو نیکسٹ میں سسٹر سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ لاسٹ ٹائم مولانا اور ان کی ٹیم جب یہاں تھی وہ ویڈیو کانفرنسنگ کی بات ہو رہی تھی تو یہ یہ کہاں تک آیا ہے یہ کیسے عمل میں لایا جائے سسٹر جی جی اس کے لیے جو ہمارے پاس دو سو میٹنگ ہے وہ تو اویلیبل ہے سوری مجھے ٹائم نہیں لگ سکا تو یہ ہے کہ کل کل اگر آپ اویلیبل ہیں کریم بھائی تو میں آپ کو بھیج دوں گی لنک اور اس کے بعد ہم اس کو ٹرائی کر لیں گے اور اس کے بعد وہی وہی جو ویڈیو کانفرنس جو ہے وہ ہم دوسروں کو بھیج دیں گے مولانا صاحب کو بھیج دیں گے اور سارے انڈیا کی ٹیم کو اور پاکستان کی ٹیم کو یعنی دوسرے معنوں میں ہم لوگ یہاں ٹرائی کرنے کے بعد ان کو مطلع کیا جائے جی جی جی بالکل کل کل جو ہے نا میں آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ دوپہر میں یا آفٹرنون میں میں آپ کو کانٹیکٹ کروں گی اور پھر آپ کو لنک بھیج دوں گی اور ویری ایزی ایکچولی میں آپ کو کہوں گی کہ آپ وہ جو ہے نا وہ مجھے تو اس طرح سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسٹارٹ کر دیں گے ان شاء اللہ جی اور کوئی آئٹم جو ڈسکس کرنے کا اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب پر صحیح طرز فکر پہ ہم بات کریں اور کوئی چیز ہے جو ہم جس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے اور وہ تو انڈیا کی ٹیم ہی کر پائے گی وہ اس لیے کہ یوٹیوب پہ صرف آڈیو لوگوں کو انٹرسٹ نہیں رہے گا یوٹیوب پہ ویڈیو لیکچرز جو ہے اپلوڈ ہونی چاہیے کیا خیال ہے جی، جی ہاں،, جی، ہاں ویڈیو لیکچرز ہاں آڈیو لیکچرز کے لیے تو سی پی ایس گلوبل پہ تو انتظام ہے اور اسی طرح ویڈیو کا بھی وہیں سے لنک بھی دیا جا سکتا ہے اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا جا سکتا ہے تو ہاں اس کے تعلق سے جو ہے کمیونیکیشن یعنی ہم ان سے سی پی ایس ٹیم وہاں دہلی کی ٹیم سے ہم پوچھ سکتے ہیں یہ وہی کر سکتے ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے یعنی ہم ہمارے پاس ہے نہیں ہے تو ہم نہیں کر پائیں گے جی اچھا ڈیلی موشن پہ بھی کیا جا سکتا ہے ہاں ہاں یوٹیوب نہیں چلتا وہاں یہ ابھی ڈان نیوز پیپر پہ تو یہی ان لوگوں سے رابطہ قائم کرتا ہوں دلی والوں سے پھر ویڈیوز مل سکے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرے پوائنٹس دوسرا کوئی پوائنٹ میں نے کیا ای میل بھیجا تھا ایکشن ہاں، ہاں، بنوانے میں انڈین اوبیژن پہ ہے اور یہ بہت سارا پیس کے حوالے سے کام کرتے رہے اور بہت ساری ریکگنیشن بھی ان کو ملے جی۔ اگر ہم ان کو اپروچ کریں اور ان سے لے تو اور جی میرے حال کو جی اور کشمیر کی کاٹ پہ بھی کام کر چکے ہیں اور شاید دیکھنا جو ہے انڈیا کی جی آپ لوگ جی جی جی آپ اور وقار عالم صاحب سسٹر کوثر آپ تینوں مل کے اس تعلق سے جو ہے ارینجمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بک فیئر کا جی ہم کو جی۔ ہم کہہ رہے ہیں نیکسٹ ویک ہم اس کو کوئی بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم جی اور آپ لوگوں کے اطلاع کے لیے جو ہے اس ماہ میں fifteenth to nineteenth Salt Lake City میں ایک parliament of world religion organisation ہے ان کی طرف سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں C P S U S A بھی شرکت کرے گا آلریڈی ہم نے رجسٹر کروایا ہے میں اور فائق صاحب ہوں گے وہاں پر اور وہ بوتھ سے ایج آف پیس اور قرآن اور مولانا کا بروشور اور ایک آدھ بروشور اور ہے وہ ہم لوگوں کو فری تقسیم کریں گے تو یہ آلریڈی ہو چکا ہے طے ہوا ہم وہاں پارٹیسپیٹ کریں گے اور نیکسٹ یہ کہ پاسبلی پاسبلی جو ہے نائنٹی نائنٹی پرسینٹ ہے کہ مولانا وہاں ٹورانٹو میں R I S revival of Islamic spirit convention ہوتا ہے اس کنونشن میں مدعو ہوں گے اور انڈیا کی ٹیم پھر وہاں بھی آئے گی تو آپ لوگ سب تیار ہوں جو بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں تو وہ وہاں پر شرکت کر سکتے ہیں اور یہ سب اپنے ایکسپینسیز پہ ہوگا ڈیٹ ہے twenty five twenty six and twenty seven تین دن ہوگا فرائیڈے یہ ہر سال انہی تواریخوں میں ہوتا ہے twenty five twenty six twenty seven Toronto میں ڈسمبر کرسمس ہاں Christmas day of Christmas day کو شروع ہوتا ہے اور تین دن میں ختم ہو جاتا ہے جی ہاں نو نو دس ایئر دسمبر دس ایئر ابھی دو مہینے میں اب سے اچھا، اچھا۔ جی ہاں تو اب جیسے ہم لوگوں نے طے کیا لاسٹ میٹنگ میں کہ ہم ہر دو ہفتے یہاں ٹیلی کانفرنس ہوگی اور ہم کوئی کتاب پڑھ کر کے جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو لاسٹ ٹائم جو کتاب میں نے سجیسٹ کیا تھا وہ تھا تعمیر حیات کا فرسٹ چیپٹر جو بقایا چیزیں جو ہیں وہ اسی سے تعلق رکھنے والی ایگزامپلس ہیں تو اب میں چاہوں گا کہ یہاں پر جیسا لسٹ ہے اس کے مطابق آپ اپنے اپنے خیالات ایک پانچ منٹ فائیو منٹس جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں تو سب سے پہلے میں سسٹر کوسر کو جو ہے انوائٹ کروں گا کہ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں سسٹر کوسر وہ جی، پانچ جی۔ منٹ میں اس کو اپنے تھاٹ شیئر کریں سوری میں نے میں نے کتاب پڑھی تو تھی میں نے وہ چیپٹر پڑھا تو تھا لیکن اس وقت جو ہے وہ چونکہ میں میرے ذہن سے ذرا نکل گیا ہے آئی اپالوجائز تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئی اور اور اور اس اس کو گھر میں میں میں میں اسٹارٹ کر دے کے بعد جو ہے نا مجھے ایک ایک دم دم سے سے یاد آ جائے گا اچھا جی۔ نے پڑھا تھا جس وقت پہلا دن تھا میں نے پڑھا تھا اس کے بعد وہ چیپٹر میں نے پڑھا تھا اور اس کے بعد ایک دم سے نا میرے ذہن سے نکل گیا کہ doing so many other thing تو اگر کوئی اس کو اور پک اپ کر لے پلیز جی جیلو جی، جمپین کہیں جانا تھا تو جی ویری نائس چیپٹر میں میں نے اردو پڑھا تھا and and basically thinking thinking critical کی بات ہو رہی تھی مجھے جو چیز آپ ظاہر سب نے پڑھا ہے میں آپ کے پہ کیا اس کو پیچ کروں گی لیکن مجھے ایک چیز جس سے پریکٹیکلی بہت انٹرسٹنگ لگی وہ یہ تھی کہ اس نے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جب آبویسلی ایک تو تھنکنگ ہے پھر ہمارے جو ورڈ سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں کیونکہ سب سے مختلف امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ as member of the civil society ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پرسنل ریلیشن شپس میں سوسائٹی میں کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ورڈس جو ہیں کمیونیکیشن وہ ایک بڑا اس کے اندر امپورٹنٹ اس کا رول ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ سے ایسے پاس کے جو آپ کو پسند نہیں آتے تو آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں ان سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہ بہت ایک اچھی مجھے اس میں مطلب سمپل بات لگی وہ یہ کہ آپ اس پہ غور کریں کہ وہ کیا واقعی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے آئی یو ریلی تھریٹنڈ اور it's just that somebody is expressing his anger اور اگر وہ صرف اپنے اینگر کا اظہار کر رہے ہیں they don't really pose really threat to you تو آپ اس کو اگنور کر دیں وہ اس کے لیے پیشنس چاہیے اس کے لیے بھی پریکٹس چاہیے کہ آپ اس کے اوپر کریں بٹ یہ you know I think this thought is very very very interesting and appealing تو یہ مجھے خاص طور پر ایک چیز اس میں اور بھی ظاہر بہت اچھی باتیں ہیں لیکن مطلب یہ مجھے بہت اپیلنگ یہ this is wanted to mention کہ مطلب اسپیشلی مجھے یہ اسٹرائک کی یہ بات اس کے علاوہ جو کہہ رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کسی چیز کو اس کو لاف کرنا مشکل ہے وہاں پہ سوائے یہ کہ جب ہم پریکٹیکل سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم فلاسفی بھول جاتے ہیں بھی ہمارا جو ڈیفالٹ اسٹائل <laughs> ہوتا ہے وہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے اور ہم جو محسوس کر رہے تھے we let our feelings drive our behavior and our actions. تو میرا خیال ہے وہ ایک غور و فکر اور جو اپنی پرسنل ٹریننگ کا معاملہ ہے وہ چلتا رہتا ہے تو uh, یہی میری طرف سے تو یہی کانٹریبیوشن ہے تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ خیر اور کوئی میرا نام محمد انیس ہے جی۔ اس آرٹیکل میں بہت سارے نکات مولانا صاحب نے پیش کیے جی تو ہر نکات جو ہے اس میں ایک اہمیت بتائے گی مجھے جو سب سے زیادہ اچھا لگا جو سوچ کے اوپر ہے کہ انسان ہمیشہ ایک سوچنے والا ہے اور وہ اس کی سوچ میں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے اور سوچ کے ساتھ ساتھ ہر روز اس کو ایک نئی سوچ جیسے مولانا صاحب نے کئی بار کہا کہ every day you have to discover one thing new you not discover anything you lost your day تو دنیا میں جو بھی ڈسکوری بھی ہوئی ہے ساری وہ سوچ کے حساب سے بھی جب آپ اچھی سوچ رکھیں گے اور غور و فکر کریں گے دنیا میں تو you will discover something new every day تو یہ جو اس کا دوسرا نقطہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ویری انٹرسٹنگ انسان کو اپنی سوچ میں مائنڈ ہونا چاہیے ہر چیز تو نئے انداز سے دیکھنا چاہیے جیسے نیوٹن کی بات بتائی اور پھر جو دنیا گور ہے یا فلیٹ ہے تو اس کا جو سمندر سے جہاز کا دکھا دم سے بڑا ہو جانا تو اس قسم کی سوچ انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں سوچنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے حقیقت سورج ہی کے ذریعے تمام نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں سوچ کے ذریعے منصوبہ بندی ممکن ہے سوچ کے ذریعے ناکام کو کامیابی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے سوچ کے ذریعے ممکن ہوتا ہے کوئی شخص مالی اور حال پر غور کر کے مستقبل کے لیے زیادہ بہتر نقشہ بنا سکتا ہے تو یہ اچھا لگتا رہا ہے جزاک اللہ خیر اور کوئی اچھا۔ جی آپ اپنا نام بتائیے جی میں اکشا بات کر رہی ہوں ہاں۔ ٹیکسس سے جی میں میں نے بھی یہ چیپٹر پڑھا اور بہت اچھا چیپٹر تھا اور اس میں جو مجھے سب سے زیادہ اچھی چیز لگی وہ حضرت عمر کا جو کال تھا کہ میں مطلب مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو یہ جانے کے دو شہروں میں سے کم تر شر کون سا ہے اور وہ لینا چاہیے کیونکہ آپ جب سوشل لائف میں مطلب، جب آپ سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آئیڈیل آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو ایونس کا ٹکراؤ دو یعنی کہ آپ کو چوائسیز جو ملتی ہیں وہ دو کی فارم میں میں ملتی ہیں زیادہ تر لائف اور جی۔ اس میں آپ کو یہ کرنا یہ چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز جو ہے نا اس کا ایونس کم ہوگی اور اس کا پھیلاؤ کم ہوگا یعنی کہ لوگوں پہ اثر کم ہوگا تو اور وہ چیز چوز کرنی چاہیے ایک تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی اور دوسرا یہ تھا کہ جیسے انہوں نے یہ جو اگزامپل دی تھی کہ سورج جو ہے وہ سب کو روشنی دیتا ہے اور جیسے ہوا ہے تو وہ سب انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے یعنی وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مطلب یہ انسان کیسا ہے اسی طرح اگر انسان جو ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہو بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ مسلمان ہے نہیں ہے سب انسانوں کے لیے تو وہ فطرت کے قانون کے مطابق چلے گا اور جتنا آپ فطرت کے قریب ہوں گے فطرت آپ کو مطلب آپ کے ساتھ ہوگی گائڈ کرے گی نیچر ہاں۔ آپ کے ساتھ ہوگی رب کی ذات آپ کے ساتھ ہوگی جی. یہ جی ویری گڈ ماشاء اللہ اور کوئی وقار عالم جی میں جب اس سے پڑھ رہا تھا تو پہلے چیپٹر کو تو بہت ساری جگہوں پہ تو مجھے کنفیوژن ہوا جیسے ابھی سسٹر نے بتایا کہ حضرت عمر کے کو تو مولانا نے وہاں کے اوپر لکھا ہے کہ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں بہتر شہر کون سا ہے آئی تھنک وہ وہاں کے پاس پرنٹنگ مسٹیک ہے مولانا طرح سوچ رہا تھا مزا تو وہی چاہیے جیسے کہا کہ کم تر شہر جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے یا یہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ اس کو اپنانا چاہیے اس طرح ایک جگہ مولانا نے لکھا کہ زندگی ایک آرٹ ہے اور جو لوگ اس آرٹ کو جانے وہی اس دنیا میں کامیاب زندگی کی کامیاب کر سکتے ہیں ہمیں میرا خیال ابھی تک یہ تھا کہ زندگی ایک آرٹ ہے اور زندگی ایک سائنس بھی ہے وہاں پہ مولانا نے جو بات کہی اس کو مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا کہ صرف مولانا نے آرٹ ایسے کیوں کہا تو میں ان سوالات کو ایسے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ خود میں سوچ رہا ہوں ان ساری چیزوں پہ کہ جہاں جہاں یہ چیزیں آئی ہیں جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر کے اس قول کو جس طرح مولانا نے کہا ہے کہ دانش مند وہ نہیں جو شہر کے مقابلے میں خیال کو جانے بلکہ دانش مند وہ ہے جو یہ جانے کہ دو شہر میں سے بہتر شہر کون سا ہے بہتر بہتر کہاں کم تر کہاں بہتر شہر کون سا ہے مجھے جہاں تک خیال ہے کم تر کم تر کہا ہے جہاں تک خیال ہے یعنی اچھا اچھا اس کتاب میں ہوگا لیکن بہت سی جگہوں پہ یہ ان کے آرٹیکلس میں آیا ہے کہ جو ہے ہمیشہ سوشل لائف ہاں۔ میں آپ کو یعنی شر اور اچھی بات سامنے نہیں آتی ہمیشہ دو شر پیش آتے ہیں تو عقل مند انسان وہ ہے جو کم تر شر کو جو ہے اپنا ہے ہاں۔ جی ہاں میں اپنے یہ سوچ کے انسان جی نے شروع میں جو فرق بتا دیا کہ انسان اور دوسری فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو صلاحیت ہے تو اس کو استعمال کرتے اگر ہم سب قرآن قرآن کو جیسے اس اس اس کے کے اور ترجمے کو پڑھیں اور اس پہ سوچیں تو میں نے دیکھا کہ اور میں اس اس پورے معاملے کو اس وقت سے ملا سوں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور کوئی بھی فلسفیانہ بات نہیں کی جاتی تھی بلکہ سیدھے سیدھے قرآن کو سنایا جاتا تھا اور قرآن ہی پر فکر ہوتی تھی اور قرآن پہ ڈسکشن ہوتا تھا تو اگر سوچنے کی صلاحیت کو ہم آج استعمال کریں اور قرآن کی وہ چھوٹی سوچتے کہ جو جنہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اگر اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سوچیں تو خود مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کہ تو سر یعنی اطمینان طلب ہوتا ہے نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر نماز کے اندر جو ہے کنسنٹریشن بہتر ہو جاتا ہے ہمارا میں نے جب بات کی ہے تو اس میں کی طرف سے ایک استعمال ہم جدید کر میں نے بات ختم کر دی اچھا تو یہ چیپٹر جو ہے صحیح طرز فکر یہ بہت ہی اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا اس میں سات آٹھ پوائنٹس بتائے گئے ہیں how to build a positive personality اور how to build a successful life اس میں سب سے پہلا پوائنٹ تھا تھنک پازیٹیو تو پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ rise above the psychology of reaction اور ریٹالیشن اور یعنی ہمیشہ plan objectively and then arrive and to the uh, rational conclusion اور نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے negative thinking is influenced by external circumstances یعنی خارجی حالات کو دیکھ کر کے اپنا خیال بنانا یا اپنا ایکشن بنانا وہ نگیٹو تھنکنگ ہے اور دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے بتایا ڈسکور بائی تھنکنگ تو اس کے ایگزامپلس دیے کہ ہمیشہ جو ہے آدمی ریفلیکٹیو ہو تھنکنگ جو بھی حالات جو بھی اپنے اطراف گزر رہے ہیں اس میں ریفلیکٹیو تھنکنگ کریں جیسا کہ نیوٹن کا اور وہ زمین کی گولائی کا جو ہے ڈسکوری ہوئی ہے اس کو ریفلیکٹیو تھنکنگ سے ہوئی ہے جبکہ سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے یا ایکسپیرینس کر رہے تھے یعنی ہر چیز کا نیچے آ جانا وہ تو everyone took for granted کہ بھائی آ جاتا ہے سب لوگوں نے صرف یہی نظریہ قائم کیا ہوا تھا کہ زمین فلیٹ ہے لیکن جو آدمی نے ریفلیکٹو تھنکنگ کیا کہ بھائی وہ جہاز آ رہا ہے تو اس کے پہلے جو ہے دھواں پہلے نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد چمنی نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے کشتی نظر آ رہی ہے تو اس نے تھنک کیا تو پھر وہ ہزار سال سے جو ہے جو تھنکنگ آ رہی تھی کہ بھائی زمین فلیٹ ہے وہ نظریہ ہی بدل گیا کہ زمین کی زمین گول ہے تو ڈسکور بائی ڈیپ تھنکنگ اور وہ تیسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا لرن فرام ایکسپیرینس خود کے ایکسپیرینس سے اور دوسروں کے ایکسپیرینس سے ہمیشہ آپ اوپن مائنڈڈ ہوں ریسپٹیو ہوں تو پھر جو ہے آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے اور ڈسٹنگوش بھی کریں یعنی چیزوں کا یعنی ہمیشہ ایک دم فوری کنکلوژن پہ نہ آ جائے اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے پارشل سملیرٹیز کو دیکھ کر کے ایک دم جو ہے یعنی اپنا اوپینین نہ بنائے اوپینین بنائے کافی انالیسس کے بعد چیزوں کے اور اور پانچواں پوائنٹ بتایا ایڈجسٹ کرنا سیکھیں اڈاپٹ بائی پازیٹیو ایڈجسٹمنٹ اور اور پالیسی آف ایڈجسٹمنٹ تو کبھی بھی یعنی آئیڈیلسٹ بننا تو اچھی بات ہے لیکن آئیڈیلزم ہمیشہ نہیں چل پاتا کیونکہ یہاں اس دنیا میں آپ تنہا نہیں ہیں اور بھی لوگ ہیں یعنی جیسے مثال دی ڈرائیور کی تو وہ سوچے کہ بھائی سڑک پہ کوئی نہیں ہے یا یہ بھی دیکھیں کہ بھائی سڑک پہ ٹریفک بھی ہے تو آپ کو حالات کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا learn to adjust with others اور پراوکیشنس کو اگنور کریں یعنی ہمیشہ لوگ جو ہے آپ کو پرووک کرتے رہیں گے اس پرووکیشن سے جو ہے آپ ایک دم ریئیکشنری نہ بنے اور سوچیں جیسے وہ وہ مثال دی تھی کہ کسی بے داڑھی والے نے جو ہے داڑھی والے کو مٹھائی بھیجی تھی تو وہ داڑھی والا کہا کہ بھائی میں بے داڑھیوں کی جو ہے چیزیں قبول نہیں کرتا تو دوسرے کو غصہ آ گیا آپس میں جو ہے لڑائی میں جو ہے ساری زندگی گزار دی تو ایسی طرح پروک نہ ہو اور ایک اور مثال بڑی زبردست سمجھ میں آئی چیزوں کو اگنور کرنے والی جب برٹش وائس رائے وہاں آیا تھا عراق میں نیا نیا تھا جو صبح اچانک جو ہے سب ہر مسجد سے اذان کی آواز آئی وہ پریشان ہو گیا اور اپنے اسسٹنٹ کو اٹھا کے پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تو اس نے بتایا کہ بھائی یہاں فجر کی اذان کا وقت ہے لوگ اذان دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس نے فوری پوچھتا ہے کہ بھائی اس سے کوئی برٹش امپائر کو خطرہ تو نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں ہے خطرہ تو پھر ان کو کرنے دو تو یہ ہے یعنی اگنور کرنا چیزوں کو اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں یعنی ہر چیز پہ جو ہے لڑ نہیں جانا چاہیے اور جو ہے ایک پوائنٹ جو انہوں نے بتایا think out of the box یعنی ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہ سوچے اس کا ایک تیسرا آپشن بھی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں سوچیں اور سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ بی اکاؤنٹیبل بی اکاؤنٹیبل یعنی ہمیشہ یہ سمجھے فرسٹ آف آل یہ ہے معرفت کی بات ہے خدائی معرفت حاصل ہو اور اس کے تحت زندگی گزاریں کہ ہم کو ایک دن جانا ہے یہاں سے اور خدا کو حساب دینا ہے تو اگر معرفت حاصل ہو تو ضرور جو ہے آدمی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل جو ہے سمجھے گا تو فائنلی وہ یہی کہا کہ لیول آف تھنکنگ جو ہے ہماری زندگی کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمارے سکسیس اور فیلئر کو تو سکسیس جو ہے ہماری پازیٹیو تھنکنگ کا نتیجہ ہے فیلئر جو ہے نگیٹو تھنکنگ کا نتیجہ ہے تو واٹ آئی فاؤنڈ مجھے کامنٹ کرنا تھا آئی ایس کے حوالے سے ابھی کر لوں یا بعد میں بات کر پہلے ایک کتاب نیکسٹ ہم کون سی کیا ہم ڈسکس کریں گے ویسے اب یہ جو پوائنٹس تھے اس کے اس کو ری انفورس کرتے ہوئے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں وہ بقایا کتاب ساری جو ہے ان پوائنٹس کو ہی ری انفورس کرتی ہیں تو اس کو مزید پڑھ کر کے ان نکات کو جو ہے ذہن میں رکھا جا سکتا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ نکات تو تقریباً سبھی کو یعنی جو پڑھے لکھے ہیں سب کو پتہ ہے لیکن جہاں جس وقت ایکچول مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہیں ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو ہے یہ ہمیشہ ہم ذہن میں رکھیں اور اس کو عمل میں لائیں اور کامیاب زندگی یہاں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے تو اگلی کتاب کیا ہوگی کوئی سجیشن ہے یا میں کروں ہاں میں تو پوچھ ہی رہا تھا <laughs> ضرور نام بتائیے گا ہاں جی, جی۔ میری لائن سے جی, ہاں جی، پہلے بھی پڑھا تھا دوبارہ پڑھا تو دوبارہ پڑھنے سے نئے نئی باتیں سمجھ آئیں اور اس سارے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آئی کہ جو سورہ فصلت میں ہے اور آیت نمبر سورت کا نمبر فورٹی ون ہے اور آیت کا نمبر تھرٹی ون ہے اور اس آیت میں ہے کہ ان لذینہ آلو ربن اللہ نمبر سماؤ اللہ تخ تو مجھے لگا کہ بگننگ ہماری طرف سے ہوگی اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ ڈیوائن لے کے آئیں گے اس میں جو ہے جی. کہ ہماری طرف سے ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی پہلے ہمیں اپنی سوچ کو کو پازیٹیو کرنا ہے ہے پھر اس کے بعد جو اللہ کی سورج کا نمبر ہے فورٹی ون اور آیت کا نمبر ہے جی اس میں زندہ مثال ہے نا برا بلا کہہ رہا تھا جب غصہ آیا تو جب تک ان کی تھنکنگ پازیٹیو رہی اور وہ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے رہے تو سسٹر گزیبا نے جو بات کی کہ فرشتے قطار اندر قطار اترے ہوں گے ان کی حفاظت کرنا ہوں گے لیکن جب نے اس کو رسپونڈ پھر نبی جم سے نے ان کو بعد میں بتایا تھی کہ دیکھو اس وقت تک فرشتے تمہاری حفاظت کرتے تھے اور ہاں۔ جیسے ہی تم نے اس پر ریئیکٹ کیا تو وہ سوچنے کے بارے میں ایک اور چیز جو میں کہوں گا کہ مسلم کے ساتھ اکثر مجھے واسطہ پڑا تو بہت ہی ہارش کمنٹس آتے تھے ان کے ہارش کمنٹ جو ہوتے تھے وہ پریویس ہسٹری بلکہ موجودہ حالات جو مسلمان اس کے بارے میں ہوتے تھے تو اکثر میرا رویہ یہ ہے کہ میں ان کو فوری طور پہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا اور اپنا ٹائم لیتا تھا اس کے بارے میں سوچوں اور پھر جواب دوں تو اس کا میں نے دیکھا کہ اکثر فائدہ ہی ہوا بجائے اس کے کہ میں امیجیٹ رسپونڈ کروں اور بحث آگے بڑھ جائیں اگر سوچ کے سمجھ کے اور الفاظ کو ناپ تول کے ان کو جواب دیا جائے اور وقت لیا جائے اپنے جواب دینے میں تو زیادہ بہتر اچھا رہتا ہے آج میں ان کی ایک بک پڑھ رہی تھی اور اس میں تھا کہ ایک کانفرنس کے لیے وہ گئے تھے وہاں پہ پانچ چھ لوگ تھے اور سب کے لیے پندرہ پندرہ منٹ تھے تو جو پہلے چار لوگ تھے انہوں نے دے تو وہ جو مینج کر رہی تھی اس کو کو کو کانفرنس وہ آئی اور انہوں نے کہا کہا کہ کہ مولانا صاحب آپ کے پاس صرف فائیو منٹ ہے کیونکہ ٹائم مجھے جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے پانچ منٹ کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر دیا اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ دوسرے صاحب جو کوئی اور آرگنائزر جو بیٹھ انہوں انہوں انہوں انہوں نے نے نے نے آگے کہا کہا کہا کہا کہ کہ کہ کہ آپ آپ کو تو تو تو کم کم از پندرہ منٹ بولنا تھا تھا تھا پھر پھر اس کا کا جواب صاحبہ سے پوچھیے نیا سیشن شروع ہونا وہ کسی اور ریلیجن ریلی پہلے مولانا صاحب بولیں گے اور پھر باقی جو ہے پھر اس کے بعد ہم شروع کریں گے تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ وہ دوسری اس کو سننے کے لیے اور بہت سارے لوگ اس یعنی کہ اس ریلیجن کے جو سننے کے لیے اور بہت سے لوگ شامل ہو گئے تو کہنے لگے اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں اپنی بات ان تک بھی پہنچا سکوں تو مجھے لگا کہ پازیٹیو رہنے کا کتنا فائدہ ہوا جی اور کوئی شیئر کریں گے سسٹر گلزیبا آپ ہی جو ہے کوئی کتاب سجیسٹ کیجیے گا نہیں یہ تو اب اس کے بعد ری انفورس کرنے کے لیے یہ تو سبھی پڑھ لیں گے اور یعنی یہ تو لوگوں کو شروع کرنے کے لیے انسپائر کرنے کے لیے فرسٹ چیپٹر لیا اور ان نکات کو انفورس کرنے کے آرٹیکلس ہیں تو اب کوئی دوسری کتاب لی جائے کیا آپ کو اللہ کی بڑائی کا بہت سمجھ آتی ہے اور اس میں جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہی کی ذات ہے جو جی میرے ذہن میں جو کتاب تھی وہ تھا عورت معمار انسانیت تو اس کے بعد اگر اللہ اکبر نہیں اب یہ دو چوائس ہیں اب میجارٹی جو کہے گی اس کو لیتے ہیں اللہ اکبر یا عورت میں مارے انسانیت اور بھی لوگ بتائیے جی کہیں آگے بھی پڑھنی پڑے گی نہیں ہمیں ہی تو پڑھنی پڑے گی اسی لیے میں نے خاص طور پہ نہیں اس میں وہ بات جو ہے سامنے لائی گئی جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے اور خود خود عورتوں کو بھی نہیں پتا ہے یعنی یعنی ایک ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ویو دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پلان کیا ہے کریشن پلان آف گاڈ میں عورت کا جو رول ہے وہ جو ہے اجاگر کیا گیا ہے اس میں اس لیے میں انسانیت انسانیت builder of humanity woman builder of humanity تو اس کی اس کا انگریزی ترجمہ آنا چاہیے اب تک نہیں آیا ویسے ویسے میرا خیال ہے ٹرانسلیشن ہو رہا ہے اس کا وہ بہت جلد انگریزی میں آئے گی یہ کتاب تو انشاءاللہ اب یہ تو چونکہ یہ پوری کتاب ہے موضوع پر موضوع چلتا ہے چل تو ساری کتاب پڑھنی ہوگی اور بہت موٹی ہے تقریباً دو تین سو پیجز کی ہے اور یہ بھی ویب پہ ہے اور اس کی پی ڈی ایف جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے اور نوٹس نوٹ بنا لیے جائے پھر انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ ہوگی سولہ اکتوبر کو غالباً او سولہ اکتوبر کو تو ہم نہیں ہو میں نہیں ہوں گا یہاں وہاں ہوں گے ہم سالٹ لیک سٹی میں تو کیا خیال ہے کون سی تاریخ کو اس کو دوبارہ کیا تیئیس کو کیا جائے تیئیس اکتوبر کو ہاں اس کے بعد والا جمعہ جو ہے تیئیس اکتوبر کا ہے تو انشاءاللہ اگلی میٹنگ تیئیس اکتوبر کو ہوگی اگر اور کوئی پوائنٹس ڈسکس نہ کرنا ہو تو یہاں اس میٹنگ کو اختتام پہ لے جاتے ہیں یا اگر اور کوئی پوائنٹس ہے تو ڈسکس کرتے ہیں اچھا ہاں طارق بدر صاحب ان ہاں۔ کے جو ابھی جو ہے کنونشن نا وہ میں نے بھی اٹینڈ کیا تھا لاسٹ ایئر آپ نے بھی اٹینڈ کیا تو وہ بہت میسو ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ بھی ہیں بھی بہت اس کو ہمیں کیئرفلی پلان کرنا پڑے گا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو ابھی ہمارا اتنا کا کنونشن ہوا ہے اس میں ہم سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تو سب لوگ اگر اس کے حوالے سے کوئی لینڈ اور صرف آپ کو ای میل کر ہیں نا ہر بندہ تو طارق علی صاحب وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں غالباً وہ شامل ہوں گے ہاں۔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 اللہ ہم دین کے اس کام کو لے کر آگے بڑھے ہیں اس میں تو ہماری مدد کر ہم لوگ تو ہے بے بس اور بے کس ہیں ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے اور اے اللہ تو اس ملک کے اندر ہمارے ہاتھوں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچا دے تو پھر ہم یہاں میٹنگ کو اختتام کرتے ہیں السلام علیکم